سامعین کرام یہ جو آوازیں آپ سن رہے تھے ظاہر ہے کہ آوازوں ہی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کون فنکار ہیں میں بھی ان کا نام لیے بغیر یہ بتاؤں گا کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے قابل فقر فنکار ہے اس ملک کو اس ملک کے رہنے والوں کو ان پر ناز ہے یہ آوازیں تھیں استاد نزاکت علی خان اور استاد سلامت علی خان کی اتفاق سے یہ دونوں آوازیں عموماً یکساں اور ہم آواز آپ کے گوش گزار ہوتی رہی ہیں لیکن ہم نے یہ سوچا کہ یہ دو شخصیتیں علیحدہ علیحدہ بھی ہیں دونوں سگے بھائی ہیں ایک بڑے ہیں ایک چھوٹے ایک ہی خاندان کے افراد ہیں تو فن اور آوازوں نے انہیں یکجا ضرور کر دیا لیکن شخصیتیں بہرحال الگ الگ ہیں تو آئیے آج ہم استاد سلامت علی خان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں استاد سلامت علی خان اس وقت ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ ان کی آواز تو سنی اب ویسے ان کی آواز سنیے اور ان کی آواز کے حسن میں ان کے خیالات کے حسن میں ان کی شخصیت کا مطالعہ کیجیے جی جی استاد سلامت صاحب فرمائیے آپ سے چند باتیں پہلے تو بہت ذاتی قسم کی ہوں گی اس کے جی۔ بعد پھر ہم آپ کے فن سے متعلق باتیں کریں گے فرمائیے جی۔ تو عرض یہ تھی کہ ویسے تو سب جانتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ شام چوراسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جی ہاں لیکن اس سے قطع نظر میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش اور آپ کے خاندان کی چند وہ باتیں جس جی۔ سے عام لوگ واقف نہیں ہیں پہلے ان کے بارے میں کچھ بتا دیجیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے کہاں پلے بھرے کہاں آپ نے تربیت حاصل کی اور آپ کے گھرانے میں وہ کون افراد تھے جن سے آپ نے تربیت حاصل کی بہت اچھا جی ہم جی ہمارے صاحب شام چوراسی ایک جگہ ہے جی ایسٹ پنجاب میں جی وہاں پیدا ہوئے اور شام چوراسی میوزک کے اعتبار سے گھرانہ مانا جاتا ہے جی گھرانے کا مطلب اسکول آف میوزک تو ہمیں یہ موسیقی جو ہے ورثے میں ملی ہے جی تو ہمارے والد محترم استاد ولیت علی خان شام چوراسی والے جی وہی ہمارے استاد ہیں ان سے ہمیں موسیقی کی تعلیم حاصل ہوئی جی اور بہت چھوٹی عمر میں ہم دونوں بھائیوں کو موسیقی کی تعلیم شروع ہوئی سلامت علی خان صاحب ایک بات مجھے یاد آئی کہ شام سوراسی گھرانے کا تعلق غالباً بڑا تاریخی ایک جی ہاں، سلسلہ رکھتا ہے کہنے والا تھا تو جہاں تک میرے علم میں آئی ہے یہ بات کہ اکبر اعظم کے زمانے میں بھی آپ کے بزرگ موجود تھے جی ہاں تو چاند خان سورج خان ہاں جی ہاں میاں چاند خان نامی بڑے مشہور نام ہیں جی۔ جو کہ دور اکبری میں جی موجود تھے دربار دربار کی درباری گائک تھے تو اس زمانے میں ایک اور بڑے موسیقار موجود تھے اور بڑے مشہور ہیں آپ بھی جانتے ہیں جی، میاں جی، تو میاں تانسین کا زمانہ اور چاند کا ایک ہی زمانہ صاحب کا ایک ہی تھا جی، ہم لوگوں میں سے تو یہ بھی ہوا کہ کبھی میاں تانسین سے ان کا کوئی موسیقی میں مقابلہ بھی ہوا ہو جی میں تاریخ کی تو بات نہیں کہہ سکتا لیکن سینہ بسینہ ایسا سنا ہے جی جی کہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوا ہے دربار اچھا۔ اکبر میں جی تو میاں چاند خان جو تھے وہ رات کے راگ گاتے تھے اچھا رات کے راگ ہاں، جی سارے کے سارے اور میاں سورج خان جو تھے جی وہ صبح سے لے کے شام تک دن کے سارے راگ گاتے تھے اچھا اور اتنا وقت ایسا لگتا تھا کہ جیسے دو گھنٹے گائے اتنی ہاں کا عالم ایسا تھا کہ ہو جاتا بادشاہ بھی ان کی موسیقی سے ان کے ہنر سے بہت متاثر ہوا جی جی یہ بھی سنا کہ میاں تان سین صاحب بہت ہاں یقیناً ظاہر ہے وہ بھی موسیقار تھے اور فن کے قدر بڑی دادی اور بڑی ہاں، قدر کی انہوں نے کہا ویسے خاصا ایک بات کے بڑے فنکار ہیں جی جی وہ تو ظاہر ہے تو ہاں یہ ہمارا جو گھرانہ ہے جی یہ سے تعلق رکھتا ہے اچھا خاصا مجھے ایک بات یہ اور رس کرنی تھی کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں جو گانے کی روایت آئی ہے جی، اس کی بارے اس کے بارے میں ظاہر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سر فہرست ہے بالکل اور انہوں نے بہت سے راگ بھی ایجاد کیے اور ساز بھی ایجاد کیے اور یہ ظاہر ہے کہ اکبر اعظم کے پہلے تھے اور تو ان کے بھی اثرات آپ کے گھرانے نے قبول کیے ہوں گے جی ان کے اثرات تو ہمارا گھرانہ تو کیا جی۔ اس وقت کا جو متحدہ ہندوستان تھا جی جی جتنے بھی موسیقی کے گھرانے ہیں صحیح سب نے ان کا اثر لیا اچھا, اچھا۔ کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جی۔ انہوں نے سب کے لیے چھوڑا ہے ہاں, ہاں۔ راگ بنائے جی۔ ساز ایجاد کیے ستار ہاں، ہاں۔ اور تال بنائے تو ظاہر ہے کہ جو بھی موسیقی سے تعلق رکھتا تھا وہ اسے ضرور اثر لیا اس نے تو ہمارے گھرانے پہ بھی آئے اور لوگوں پہ بھی آئے بلکہ اب تک چلے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے ہاں یقیناً خاصا مجھے ایک اور بات بہت ہی ذاتی سی آپ سے پوچھنی تھی کہ ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے والد محترم سے یہ فن سیکھا جی اور لیکن آپ کی ذات کی مناسبت سے کچھ ایسی بات بھی ہوتی ہے ہر فنکار کے ساتھ کہ کوئی زخم کوئی دکھ کوئی محرومی کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے فنکار بنا دیتی ہے جی ہاں, ہاں، بعض گھرانوں میں ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو گھرانہ تو فنکاروں کا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اولاد میں بھی سب فنکار ہوں تو یہ فن کا تعلق جو ہے وہ کچھ اندر کی خلش کا بھی ہے صحیح جی تو وہ خلش کا بعض اوقات تعلق انسان کی زندگی کے خاص لمحوں سے ہوتا ہے تو کوئی جی۔ ایسی محرومی یا کوئی ایسا مسئلہ جسے آپ جذبات کا عشق و محبت کا یا کچھ اور ایسے خوابوں کا کہیے تو وہ تو آپ کی زندگی میں کہیں اس کا محرک نہیں بنا ہمارے صاحب یہ میں تعلیم تو ہمیں موسیقی کی اتنی بچپن سے شروع ہوئی جی، جی۔ کہ اس وقت ہمیں کسی جذبات کا پتہ ہی نہیں تھا جی۔ آنکھیں کھلی تو سارے کام آبادہ نہیں نہیں اور خیال راگ راگنیوں میں کھیلتے تھے ٹھیک اور وہ بچپن کا وقت ریاض میں گزرا تو ان کے ساتھ ہی ہماری وابستگی رہی روحانی راگ راگنیوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ اچھا اپنے والد تو والدہ اس میں اور جب بڑے ہوئے جی دنیا کی سمجھ آئی تو جی۔ پھر ظاہر ہے کون ایسا انسان ہے جس سے ایسے حالات نہیں ہوتے تو آپ کے بھی کچھ خواب ہوں گے جن میں آپ نے سفر کیا ہوگا کچھ رنگ ہوں گے نے نہایا ہوگا ضرور جی، ہوں گے تو میں کچھ اس طرف اشارہ اگر آپ کر دیتے تو جی اتنا وقت گزر گئے ہیں اچھا <laughs> عمر رفتہ کو آواز دینا اچھا زمانہ اتنا گزر گیا ہے کہ آواز دینے سے بھی کوئی فائدہ خلش موجود ہے موسیقی کے ذریعہ ہاں، ہاں۔ عوام میں پیش کر دیتے ہیں مطلب غالب نے کہا کہ کوئی میرے دل سے پوچھے وہی بات بالکل یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا ہے تو وہ کھٹک موجود ہے وہ کھٹک نہ ہو تو فنکار بنتا ہی نہیں اچھا چاہے وہ شاعر ہو معاف کریں جی تو یہ خلش تو ہونی چاہیے تو بہت سی خلشیں ہو گئی اتنی بڑی خلش ہو جاتی ہے ہاں جی ہاں پھر اس کے بعد یا وہ شاعر ہو جاتا ہے یا ہو جی، جاتا ہے ہاں، جی ہاں ہاں بالکل کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے صحیح تو خاصا چلیے اس مسئلے سے قطع نظر جی۔ ایک بات ظاہر ہے کہ آپ ہمارے ملک کے بہت ہم فنکار ہیں اور کے ملکوں میں بھی آپ تشریف لے گئے وہاں سے بھی آپ نے مختلف اعزازات حاصل کیے ہمارے ملک میں بھی تو آپ کو کچھ اعزازات ملے جی ہاں ہم نے اپنے ملک کی جو خدمت کی ہے جس جی۔ کے سلسلے میں ہمیں سکسٹی ون میں پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز دیا ہے اچھا جی اور یہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہمیں جی جی جی یہ عوام کی طرف سے ہاں۔ ہمارے ملک کے لوگوں کی طرف سے ہماری حکومت کی طرف سے ہمیں عنایت کیا گیا ہے جو ہم نے خدمت کی ہے اچھا خان صاحب ایک آپ کی تو جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے مہربانی اور ویسے میں یش کر رہا تھا کہ بعض مزاج ہوتے ہیں جو ایک مخصوص فن کی طرف رغبت پیدا کرتے ہیں اور مثال کے طور پر کچھ لوگ بڑے غمگین مزاج کے ہوتے ہیں کچھ بڑے اور صحیح ہے مختلف قسم یاد رکھتے ہیں جی،, جی تو آپ کی مزاج کے اعتبار سے جی۔ کون سے راگوں میں آپ کا دل لگتا ہے جس میں آپ کھل کر گاتے ہوں ویسے ظاہر ہے کہ ہر راگ موسیقار کو تو تو ہر راگ راگ پسند پسند ہے ہے ہے درست جی لیکن کہ جیسے میں کیا مثال دوں کہ فیملی کے کچھ ممبر بھائی ہوتے ہیں جی، ہوتی ہیں اپنے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں صحیح سب لوگ اچھے لگتے ہیں ایک فیملی کی شکل میں ہاں ہاں تو کس کو انتخاب کیا جائے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہاں جی، ہاں۔ تو راگ راگنیاں بھی ہماری نظر میں اور ہمارے ماشاء اللہ بڑی اچھی مثال دی ایک فیملی کی طرح ہیں صحیح تو ہمیں ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ یہ راگ نہیں اچھا اور یہ اچھا ہے ہم گاتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں ہاں، اس کی مہربانی ہے کہ وہ آ جائے اور اپنا صحیح جی ہاں تو یہ کبھی چوائس نہیں کیا کہ یہ راگ میں بلاتا تو ہوں اس کو ہاں وہ <laughs> کچھ اس میں بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے تو وہ آپ یہ کیفیت چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ہر راگ سے یہ امید رکھتے ہیں وہ آ جائے جب راگ راگنی شروع کرتے ہیں تو جذبات یہی ہوتے ہیں کہ جی، جی۔ اس کا اثر جو ہے جی، وہ آنا چاہیے ہاں، ہاں۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے آپ لوگ وہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں تو وہ اثر چھوڑتے ہیں اچھا، صحیح ویسے بیسیکلی جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کو کون سے جی ہاں طبیعت کی مناسبت ہوتی ہے طبیعت کی مناسبت سے مجھے کچھ جو سیڈ راگ ہیں اچھا, اچھا۔ وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں بنسبت جو چلبلے جو چنچل ہاں، قسم کے موڈ کے راگ ہیں گاتے ہم وہ بھی ہیں لیکن جن میں سیڈنس ہے اداسی ہے وہ راگ زیادہ مطلب، ایمن وغیرہ یا کئی ایسے راگ ہیں جی سونی ہے ماروا ہے اچھا جی جن کے ایسے ہاں۔ رنگ ہیں کہ اداسی ہوتی ہے جی ہاں، اداسی ہوتی ہے ہے للت صبح کا اور شام کے رات کے راگوں میں جیسے باغیشری ہے جی کچھ ایسے راگ ہیں کہ جن کا سیڈنس سے تعلق ہوتا ہے بہاگ ہے جی, ہاں، جی انتظار کا رنگ ہے جی ہاں جی۔ تو وہ راگ زیادہ یہ جو نیم کلاسک کی بعض صنفیں ہیں جی ٹھمری اور دادرا وغیرہ جی۔ تو اس میں بھی آپ ظاہر ہے کہ جی ہمیں آپ کی دعا سے اور بزرگوں کی ہمارے جی۔ مہربانی سے جی ہمیں ویسے تو درپت سے لے کے جی۔ گیت تک ہم سارے موسیقی کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کیونکہ بیسیکلی ہمارے بزرگ درپت گاتے تھے اچھا۔ درپت ایک وہ صنف ہے جہاں سے موسیقی شروع ہوئی کلاسیکل موسیقی جی پہلی صنف ہے تو اچھا۔ ہم نے اس کے بعد خیال کو ہمیں تعلیم میں اپنایا تو ہم خود ٹھمری دادرا کافی وغیرہ گاتے ہیں اچھا تو ہمیں موسیقی کی جتنی صنفیں ہیں جی وہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے عبور چاہے نہ ہو جی، جی۔ لیکن ہماری نظر میں ہے اچھا ٹھیک لیکن ان چیزوں پہ عبور ضرور ہے خیال ترانہ ٹمری دادرا جی، کافی اچھا خان ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ مختلف زمانوں میں جی موسیقی میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ان زمانوں کی عکاسی کرتے رہے ہیں جی بالکل صحیح مثال طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے جی جی موسیقی ہاں، تھی وہ کچھ وہ لفظ اس زبان طور کے ہوتے تھے جی ہاں ان کی زبان بھی مختلف تھی محبت کو لے کے ان کے مسائل بھی ہاں، مختلف تھے جی اس کے بعد پھر حضرت امیر خسرو نے کچھ اسے ہاں، معرفت کا ہاں، رنگ دیا اور جی، کچھ جی۔ اور چیزیں پیدا کی تصوف کا رنگ بھی آیا جی ہاں بھائی تصوف کا رنگ آیا کرام جی، نے کچھ لکھا اور اس کے بعد جیسے بادشاہوں کے دربار تک جب موسیقی کو رنگ آیا تو پھر جیسے اکبر اکبر بادشاہ کے قصیدے میں ہاں، کئی درپت باندھے گئے کئی حال باندھے گئے تو بھائی میں ایسا کر رہا تھا کہ جو زمانے کی رفتار تھی اور دور بدور جو موسیقی آگے بڑھی تو اس میں موسیقی کا بھی ارتقا ہوتا گیا ہوگا بالکل ہوتا ہے وہ اچھا۔ ذہن کے مطابق ہوتا ہے انسان جیسا ذہن ہو ویسے ویسے اس کو چینج آتا جاتا ہے تو میری گزارش یہ تھی کہ وہ لفظ جو آپ استعمال کرتے رہیں یا ہمارے بزرگ استعمال کرتے رہیں جی۔ وہ لفظ زمانے کے ساتھ بدلتے جانے چاہیے تھے اور جیسے ہمیں تو چاہیے تھے تو بدلے گئے ہیں غالباً ظاہر لیکن کچھ بدلے گئے ہیں ہم نے خود کوئی بندشیں کی ہیں ہاں، مثلا میں یہ تھوڑے سے جی۔ پیریڈ کے آگے کے لوگ ہیں جی انہوں نے بھی کچھ بندشیں کی ہیں جیسے اب موجودہ زمانے میں زمانے کو بیس کر کے پرانے زمانے کو ہاں۔ کلاسیکل میوزک ہے نا وہ تو موسیقی کو بیس کرتے ہوئے انہوں نے بول باندھے جی جی نہیں موسیقی کی جو بنیاد رکھ کے تو وہ تو بات کریں گے میں جی، صرف اس کے جو لفظ ہیں لفظ کے حد تک عرض کر رہا تھا کہ مسل کے تو موجودہ زمانے کے کچھ مسائل ہیں اب یہ زمانہ ظاہر بادشاہ کا زمانہ تو نہیں ہے اور ہمارے مسائل بہت دور ہے تو اس دور میں اب یہاں کے جو مسائل ہیں اس دور کے رہنے والے اور سوچنے والے کے جو جی وہ لفظ ہماری موسیقی کا حصہ بننے چاہیے بن سکتے ہیں ہاں کیوں نہیں بن سکتے تو آج کی کلاسیکی موسیقی میں کیا اس قسم کا کوئی تجربہ ہوتا جی جو بول باندھے گئے ہیں ہمارے علی صاحب جی۔ پہلے تو یہ تھا کہ بہت سی بندشیں گویوں نے خود کی ہیں جی، جی۔ تو وہ بیسیکلی شاعر نہیں ہوتے تھے ہاں گویے بڑے ہوتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہم نے سنا کہ ان کو یہ صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ بول بھی باندھ لیتے تھے جیسے ہم نے بھی باندھ لیا ہم بھی شاعر نہیں ہیں ہاں، ہاں، تربیت کے حساب سے اس ماحول کے بول ہم بھی مان لیتے ہیں جو کہ ہمیں راہ کے لیے چاہیے جی۔ زیادہ بول ہوتے بھی نہیں اس میں اور جی، جی، انترا چار لینے کا دے ہاں، چار لینے انہوں نے اپنے مطلب کی اس راہ کے ماحول کے مطابق بنا دی تو لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا امیر خسرو کے علاوہ شاعر تھے خسرو کے علاوہ کہ کبھی بھی شاعر اور موسیقار ہو کے بیٹھے اس مسئلے پہ سوچیں کہ ہاں، شاعر بول باندھے جی ہاں، اور جو مشرکار اس کو بندش کریں اس کے مطابق ہاں اگر شاعر دراصل دراصل دیکھا جائے تو ڈیوٹی آپ کی ہے <laughs> ہاں، یہ آپ شاعر ہے کہ آپ اس کے لیے سوچتے آپ بول بناتے ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کو بندش کریں یہ تو واقعی کوتا ہی بلکہ میں آپ کو بھی کہوں گا بلکہ تمام شاعر بھائیوں سے کہوں گا جی اگر وہ یہ کریں تو یہ ہو سکتا ہے ہاں بلا شبہ ہاں یہ بات تو واقعی ہے تو جو بول بنائے جاتے ہیں میں معافی کے ساتھ نہیں کروں گا جی، اچھا۔ وہ ہمارے اس موسیقی کے راگ کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے اس لیے وہ ہم اس کو بندش نہیں کر سکتے اگر اس معیار کے مطابق سوچ کے آپ بنائیں جی جی بول وہ تو ہم اس کے مطابق جی ممکن ہے جب شاعر موسیقار کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھ کے اس موسیقی کے جو مخصوص انگ کو اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے رکھتے ہوئے ہم بنائیں کرے تو یہ ہو جی، سکتا ہے کیونکہ ہوتا آیا ہے تو اب کیوں نہیں ہو سکتا ہاں جی ہاں مسئلہ یہ ہے یہی ہے کہ اکٹھا کیا جائے ان کو شہروں کو اور موسیقاروں کو ایسا موقع دیا جائے میں اصل میں یہ خیال یوں میرے ذہن میں آگے خان صاحب کہ دیکھیے نا ہر موسیقی ہر فن جی۔ چاہے موسیقی ہو شاعری ہو مسلم کوئی فن ہو اس کا خمیر تو عوام سے اٹھا ہے اور وہ ابھی یاد آیا مجھے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا میر تقی میر نے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ جی۔ شعر میرے ہیں گو خواص پسند پر مجھے گفتگو عوام سے مجھے جی، وہی بات ہے کہ ہم کلاسیکل میوزک گاتے ہیں لیکن سناتے ہیں عوام کو جی ہاں تو اس کا مطلب تعلق عوام سے ہے جی ہاں، وہ عوام چاہے آپ مالکوس گائیں چاہے درباری گائیں ہاں، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پہاڑی گائیں تلنگ گائیں بہرمی گائیں لیکن عوام کو سناتے ہیں تو اس میں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی محسوس ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے محسوس وہ بھی ہوتے ہیں ہاں، وہ ہماری آواز سے محسوس ہے کیفیت سے ہماری پریزنٹیشن سے ان کو بھی لطف ہوتا جی، ہے وہ تو مختلف زمانوں میں ظاہر ان کی سرپرستی ہر چیز کا تعلق عوام سے ہے عوام سے عوام کے لیے بنتی ہے نہیں عوام اسے پسند اور ناپسند جی کرتے ہیں بالکل ایک دور ایسا آیا تھا کہ جب یہ موسیقی عوام سے اٹھ کر یا شاعری بھی عوام سے اٹھ جی۔ کر خاص طبقے میں چلی گئی ہاں، جی اور اس کے بعد وہ خاص ہی طبقے کی نمائندگی کرتی رہی جی، جی۔ لیکن پھر اس کے بعد ایسا اس وقت بھی عوام سنتے تھے ان عوام کو بھی سننا ملتا تھا لیکن وہ راجے مہاراجے یا نواب نے ان لوگوں کو اپنے پاس رکھ لیا ملازم رکھ لیا لیکن وہ نجی محفلیں ہاں کیا کرتے تھے جو جس میں لوگوں کو جو میوزک کو سمجھتے ہیں کٹھے ہو کے گاتے تھے بجاتے تھے ہاں، ہاں، تو جی. اس لیے عوام میں اس لیے رہا اگر بالکل ہی چلا جاتا تو پھر کبھی واپس ہی نہ واپس نہیں آتا کیا اچھی بات آپ نے کہی بالکل صحیح تو اس لیے عوام میں رہا کہ عوام کے ساتھ رہی وابستہ رہی جی. جی. چاہے وہ نوابوں نہ راجوں نے اسے اپنایا لیکن عوام سے اس کا تعلق رہا ہمیں جی ہاں میں بھائی گاؤں میں ہاں۔ شہروں میں فری یا لوگ کٹھے ہو کے محفلیں منعقد کرتے تھے گھروں میں شادیوں میں بیاہوں میں تو گانے بجانے ہوتے تھے تو لوگ سنتے اور مانوس رہے اب بھی آپ اگر اور سو پچاس آدمی اکٹھا کریں تو بیس لوگ ایسے نکل آئیں گے جن کو راگ راگنیاں یاد ہیں تال یاد ہیں اور صحیح اور بسورا اور بیتالہ بتا سکتے ہیں تو یہ اس کی دلیل ہے کہ عوام میں رہا ہے عوام میں رہا ہے اور اب یہ ہے ہے ہے کہ اب اب تو تو دور عوام میں یہ کی چیز چیز ہاں، چیز چاہے چاہے وہ موسیقی ہو کوئی باشعور کسی ہاں۔ قسم کی سن بھی ہو وہ عوام ہاں، کی ہر باشعور فنکار کا فرض ہے کہ وہ اسے عوام کے قریب سے قریب لیا ہے بالکل مسائل ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جی۔ زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھے لوگ عوام قریب آئیں اس کو دیکھیں یہ کوئی چھپانے والی چیز نہیں تھی خاص ایک اور بات اس سے قطع نظر کہ ظاہر ہے کہ یہ تو سلسلہ سینہ بسینہ اور چلتا ہے آپ نے اپنے بزرگوں سے سیکھا جی صحیح آپ سے بھی کچھ لوگ سیکھ رہے ہوں گے بالکل اور یہ آگے چلے گا اور یقیناً جس طرح آپ اپنے بزرگوں میں آپ ہونہار پیدا ہوئے جی، تو آپ کے شاگردوں میں بھی کچھ ہونہار ہوں گے جی۔ تو کچھ ایسے امکانات نظر آتے ہیں کہ کلاسیکی موسیقی میں ابھی یہ جو بہاؤ چل رہا ہے اس کی روانی تیز رہے گی آپ کے جی، شاگردوں کلاسیکل موسیقی کی جو رفتار ہے وہ ہمیشہ سے بڑی میڈیم سی رہی ہے جی جی وہ میڈیم طریقے پہ جائے گی <laughs> میں اسے فاسٹ رفتار نہیں کہہ سکتا جی جی کیونکہ یہ ہاں، ہاں، تھوڑا سا مشکل فن ہے اس میں ہمیشہ کم اچھے فنکار کم ہوئے اور اب بھی میرا خیال ایسا ہی ہوگا اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا اچھا، اچھا۔ جی ہاں تو ماشاء اللہ بچوں کو بھی بتائیں گے اور ہمارے ہاں، شاگرد بھی ہیں صحیح تھی جی۔ ایک اور بات فتح کلام آپ کا کہ یہ بتائیے کہ موسیقی کے تو کئی رخ ہیں جی آپ کے ذہن میں کبھی یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ ہمارے جیسی فلمیں بنتی ہیں اس میں میوزک میوزک ہوتی جی، ہے اور بڑا دخل ہے میوزک ہلکے پھلکے گیت بنتے ہیں بیک گراؤنڈ میوزک تو شروع سے پھر تک چلتی ہے جی ہاں اتنا میوزک تو مثلا یہ بہت بڑا میڈیم ہے اور فلم کا بھی اور ہاں دوسرے جی۔ تو اس میں کبھی آپ نے سوچا کہ جیسے پرانے ایسی مثالیں ہاں موجود جی، ہیں کہ استادوں نے میوزک دی تھی اور انہوں نے مثال کے طور پہ استاد جھنڈے خان وغیرہ اور انہوں نے بڑے ایسے زندہ گیت دیے بڑے سمجھدار جی۔ لوگوں میں سے تھے ایسے زندہ گیت دیے ہاں ہیں کہ جو آج تک لوگوں کو اچھے جو نشاد صاحب ہیں ہمارے خورشید انور صاحب ہیں تو میری گزارش یہ تھی کہ یعنی موسیقی کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں جی ہاں ظاہر ہے میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے جو موسیقار ہمارے پاس ہماری فلموں میں خاص طور سے ہیں جی، جی۔ خواجہ خوشی انور صاحب یا ماسٹر صاحب مرحوم رشید اطریج ہاں رشید اطریج صاحب بڑا اچھا سمجھتے تھے جی ہاں۔ تو آپ نے کبھی اس طرف توجہ دی آپ بھی ہم نے توجہ تو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ ہمیں موسیقی کی ہر صنف ہے ہاں۔ انشاءاللہ ہم نظر رکھتے ہیں ہاں۔ لیکن ہمیں ابھی تک موقع نہیں ملا کہ ہم فلموں اچھا۔ میں میوزک دے سکیں ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ کبھی موقع ملا تو ہم ضرور اس کو ٹرائی کریں گے لیکن اگر سٹوری ہو میوزیکل ہو اس کا تعلق میوزک سے ہو ہاں، تو اس کے لیے ہمیں آفر کیا جائے تو ہم اس میں ضرور میوزک دیں گے اور اللہ کی مہربانی سے دے سکتے ہیں اتنی صالحیت رکھتے ہیں کہ ہم کمپوزیشن کر سکیں اور کمپوزیشن اچھا. ہم نے کی بھی ہیں کئی اچھا کوئی اس وقت اگر موڈ ہو کوئی طبیعت اس طرف آ رہی ہو تو بہت سے لوگ مشتاق ہوں گے کہ باتیں تو باہر ہوتی ہیں اور باتوں کے ذریعے بڑی شخصیت سے تعارف ہوتا ہے جی، جی۔ اور آپ کی شخصیت کے جو رخ آج نمایاں ہوئے ہیں یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے نئے ہیں اور جی، وہ آپ کی مہربانی سے ہوئے پیدا ہو رہی ہوگی تو لیکن اب وہ یہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ کچھ آپ کی آواز میں سنیں بھی ایک تو سب سے بڑی ہمیں سب یہ بات ہے کہ بنا ساز کے میں کبھی نہیں گایا ہم دونوں اچھا۔ بھائی میرے دونوں بھائی کٹھے گاتے ہیں ہاں یہ بات تو دوسرے جب تک پورے ساز نہ ہوں ہاں۔ تو ہم لوگوں کو عادت نہیں گانے کی اور نہ اچھا۔ کبھی گائے اس لیے میں معذرت چاہوں گا تو گانا تو ہم ریکارڈ پر اچھا، زیادہ موضوع ہے اچھا اس وقت کیونکہ آپ نے گفتگو کے لیے بلایا تھا تو میں ہاں، ہاں، آپ نے کرنے کا موڈ لے کے آیا تو موسیقی اس وقت پیچھے ہے گفتگو آگے <laughs> ماشاء اللہ اچھا خاصا بہت بہت شکریہ جی، آج خود آپ کا شکر گزار ہوں باتیں مانگی آپ نے مجھے عوام سے اپنے لوگوں سے باتیں کرنے کا موقع دیا جی صاحب آپ تو ہمارے ایک ایسا ہمارا ایسا سرمایہ ہے کہ بہرحال آپ بھی ایسے لوگوں میں سے ہیں آپ بھی ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں شکریہ خدا حافظ